پر ہماری حاضری ہو رہی ہے اور میں بے حد شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ بیس تراوی پڑھنے کے بعد دور دراز سے آپ اس والحانہ محبت سے تشریف لائے ہیں دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو اس سے زیادہ بیداری اور اپنے فکر کی اشاعت و تقریم کے لیے فرض کی ادائیگی کا احساس عطا گا چونکہ ماہ قیام کی سترہ تاریخ حفیفہ کائنات حبیب حبیب خدا صدیقہ صدیق اکبر مخدومت المسلمین ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے میں اس نشست کے وقت وقت میں صدیقہ کائنات ہی کی سیرت کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا قرآن کریم نے ایک اصول وضع کیا ہے اور وہ یہ کہ ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں اور پاک باز مردوں کے لیے پاک باز عورتیں یہ اللہ کا رضا کردہ اصول ہے اور قیامت تک کے لیے اس اصول کی پاسداری کی ذمہ داری بھی اسی نے لی ہے کل آج یا آئندہ کبھی اگر کوئی شخص پیغمبر کی پاس واسطے یا پیغمبر کے پاس گھر میں کسی ناپاک نسمانی پیکر کے وجود کو ثابت کرتا ہے تو وہ دو باتوں سے حقیقت کو ہم آ رہے ہیں یا وہ قرآن کے اصول کو کمزور سمجھتا ہے یا اللہ کے اختیار کو کمزور سمجھتا ہے خاتون حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم کے اس دروازی زندگی کا پہلا رابطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ پہلی رفیقہ حیات ہے کہ جس نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ ہو کے دیکھا جس کے آنکھوں کے سامنے محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ ہوئے اور یہ وہ خوش نصیب خاتون ہے انسانی تاریخ میں کہ جس کو یہ شہادت نصیب ہوئی کہ سب سے پہلے وہی کی آواز اللہ کے رسول نے سنی اور پھر رسول کی زبان سے سب سے پہلے وہی حضرت خدیت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قانون نے سنی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ازدواجی مرحلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا تاریخ ساز ہے اور اسلام کے دور اٹھاسی کا یادگار ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دل گرفتہ ہو کے آتے تو حدیجہ حضرت آقا خاندار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلہ افزائی کرتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھوں میں شریک رہتی چھوڑیا گھر بھر کے خدیجہ نے رسول اللہ کے مشن پر اپنا سب کچھ لٹایا اور جب خدیت رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو بات کہا اور حضور کی زبانی زندگی تنہائی کا شکار ہوئی تو افسردہ رہنے لگے تو ہم لگی اس افسردگی کو صدیق جیسا چاہنے والا سب برداشت کر سکتا ہے بکر نے اس افسردگی کا علاج یہ کیا کہ اپنی لط جگر رسول اللہ کے قدموں کو قربان کر دی اور جناب عائشہ محمد عربی کی کے بن گئی عزیز دوستوں عزیز نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آتا ہے میں جو خاتون کاری کی حیثیت سے آئی ہے وہ صرف اور صرف صدیق اکبر کی بیٹی اعزاز حاصل ہے یہ عزت نصیب ہوئی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کاری کی حیثیت سے آئے بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے ہفتے بلوک میں قدم رکھا ہے رسول اللہ کے گھر میں آ کر اگر بعض بعد رات نے اس کو تسلیم نہیں کیا لیکن میں کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہو بھی تو اس لیے بھی جناب صدیقہ کی انفرادیت ہے صدیقہ کائنات فخر کیا کرتی تھی کہ اللہ نے میری کتاب زندگی میں جو اب ترتیب دیے ہیں دلہ کی حور بھی مقابلہ نہیں کر سکتی فرماتی تھی اللہ نے یہ عزت مجھے عطا کی ہے کہ میں رسول اللہ کے گھر میں کاری کی حیثیت سے داخل ہوئی کسا میں اگر میں یہ اعزاز مجھے لگتا ہے کہ نکاح سے پہلے اور یہ بھی آپ کے لیے آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گی بات اگر سے آپ اس کو یاد نہیں رکھیں گے کہ پرانے کہتے ہو اسے براہ کرم دودھ مرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ پانی کا انتظام ہوگا کہ مریم کے پاس جو بیٹا آیا اللہ کا وہ اس کی مشیت کا شاہکار تھا لیکن اس کے باوجود وہ کہتی ہے یاد ہے تو قبل حاضر اور تم جو ہر ہفتے ہزاروں بچے مشکوک کو نسل جنم دے ڈالتے ہو تمہاری تو زمین سے ہر کے امتحان کا ایک خطرہ بھی نہیں ہو بھرتا تو تمہیں کیا نسبت ہے حضرت مریم سے حضرت مریم کی کہانی قرآن کی صبح زبانی سنیے تو صحیح اللہ نے بابا کا فکر ہے اپنے محبوب کو پرمایا کتاب محبوب قرآن کے آئینے میں ذرا مریم کے کردار کا بھی مطالعہ کیجیے گا میں حضرت مریم کے سامنے آتا ہے فرشتہ انسانی شکل میں حضرت مریم کے سامنے آتا ہے میں ہوں نوری انسانی شکل میں مریم کے سامنے آتا ہے نوری انسانی لباس میں مریم کے سامنے آتا ہے تو پھر ثابت ہو گیا نا کہ نوری بھی انسانی لباس میں ہوتے ہیں لیکن قرآن کی زیارت میں قربان جاؤں قرآن شور بازاروں کو معاف نہیں کرتا نصیب ہوتا ہے اس لحاظ سے وہ روشنیوں کا نصیب ہوتا ہے جہاں لوگ جلد ہے جہاں تاریخی ہے وہ علم سویرا ہے علم اجالا ہے جہاں تاریخی ہے جہاں پر سب سے بڑا آگ ہوتا ہے تو پھر سب سے بڑا اجالوں کا مطلب ہوتا سب سے بڑا سویروں کا مطلب ہوتا ہے لیکن جناب مریم نے اللہ کے نمائندے نے محسوس کیا کہ پاک مریم گھر آ گئی ہے تو جلدی وضاحت کی ادر تجھے پاک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں ہائے بیٹا اللہ سکھن اور حضرت مریم کہتی ہے یہ تو اور نے مجھے حیران کر دیا بیٹا کیسے آئے گا آج تک میں تو کسی بشر کے قریب نہیں گئی میں بد کردار نہیں ہوں بے لاکے ہوگا میری شادی نہیں ہوئی کیسے ہوگا ہیں کی ہوا آیا کرنا ہے کسی مجاور نے تو نہیں کسی تعبیر فروش گدی نکیل جبے جلسوں والی سرکار میں تو نہیں دینا کروزگار میں دینا یہاں نہیں ڈالنے پڑیں گے نظرانے لانے کی مدتیں نہیں گزارنی پڑے گی انسانوں میں کا فیصلہ کر لیا تیرے بچے سے پیدا ہونے والے بچے کو قیامت کے لیے اپنی تخلیق کی نشانی بنانی ہے قرآن پاک کہتا ہے پاس مریم کو آسان مشہور سونے لوگ بچے کے آسان کھجور کے تنے کے ساتھ ہارے ہوئے جرم کی طرح تکیا لے کے بیٹھ گئی ہارے ہوئے جرنیل کی طرح تکیا لے کے بیٹھ گئی اور متو تو نسی وہ دیا ہے تو پھر تیری آبرو کو بھی ہم بچائیں گے نا پریشان کیوں ہوتی ہے سنا حضرت مریم کو پکارا گیا گھبرائیے نہیں ہم تیری آبرو کے محافظ ہیں تو کہتی ہے نا قوم کو کیا جواب دوں گی تو قوم کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں بس تو یہاں بیٹھی رہو گرانے میں پھر کھانے پینے کی ہے پالی جا بسوں کی تحت وہ بہت سی رہے گی نخل تو ساری کی رنگ تیرے قدموں میں ہم نے کسما پیدا کر دیا اور اسی سوکھی ہوئی کھجور کے کمے پہ ہلایے تو صحیح یہ تازہ کھجوریں سے صحیح زندہ رہنے کے لیے زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے یا پینا پینا جزاک اللہ اگر کھانا نہ ملے تو آدمی کچھ دیر رہتا ہے لیکن پانی بہت ضروری ہے نا قرآن کی فصاحت کے صدقے جاؤں جب زندہ رہنے کی بات تھی تو پہلے پانی کا ذکر آیا جب رہا ربو کی تختہ کے ذریعے ابھی دوستوں جب زندگی کی بات تھی تو پانی کا ذکر پہلے آیا اور جب کھانے پینے کی بات تھی تو پھر معقولات کی بات آئی پھر کھجوروں کی بات آئی فکلی و شادی کھجوریں کھائیے پانی پیتی رہیے وہ کری اور لگتے جگر کی اثر افراد جمہاری مغت کی کرنیں دیکھتے ہوئے آنکھوں کو ٹھنڈے کرتے رہیے اور جب کوئی میں سے تجھے نظر آ جائے سکولی ہماری تو پھر کہہ دیجیے کہہ دیجیے گا کہ میں روزہ دار ہوں اور اس وقت کے روزہ دار کو بولنا بھی نہیں پڑتا جس طرح کھانے سے رکتا تھا پینے سے رکتا تھا اسی طرح سے بولنے سے بھی رکنا پڑتا ہے اور یہ اللہ کا کرم ہوا اپنے محبوب کی امت پر کہ انہیں بولنے کی اجازت دے دی کہ تم بولا کرو مگر اچھی باتیں بولا کرو لیکن اللہ نے جو رعایت دی ہے تو آپ بولتے ہیں اور خوب بولتے ہیں پتا ہوگا کسی کو احساس ہوگا مان لیجئے نا کوئی بات نہیں نہیں ہوگا نا میرے عزیز دوست نظر کس کی مانی جائے اللہ ہی کی نمک حلال ہمیشہ اسی کی نظر مانتے ہیں نمک حلال ہمیشہ اللہ ہی کی نظر مانتے ہیں اللہ ہی کی نظر مانتے رہیں گے اور رہے نمک حرام کیا امید ہر سے وفا کی کیا امید حضرت مریم کے قریب کون آئی جب انہیں پتا چلا کہ مریم بیٹا لیے بیٹھی ہے کالو یا مریم نہ پڑی جی شری ام پڑیا بیٹا کہاں سے لے آئی ہے کردار کی مجبور ہو گئی اور پھر تین تیس آقا کی ہدایات کے مطابق مریم نے اشارہ کیا ناموجود کی طرف کہ میرا جواب نہ کھاؤ کسی سے پوچھ لو کہ اسے کس نے بھیجا ہے ہم اس بچے اس کی طرف اشارہ کرتی ہے خود کیوں نہیں بتاتی ہم تو تجھ سے ہی پوچھ کر رہیں گے اور بڑھاوتی نے بڑھا تھا اگر بچے نہیں بولا کرتے آج تجھے بولنے کی ضرورت ہے تو بول اور بول بھی یوں کہ تیری گفتار تاریخ میں مثال بن جائے جہا بھی فرمایا نسل نہیں ہوں میں تو آپ کاملہ کا تاریخی نشان ہوں اپنی سے آقا کی طرف دیکھتے ہوئے سلام حل کیا تو حضور نے انتہائی غم حضم کی کیفیت میں چہرہ دوسری طرف پھیر لیا تو یہ کرتے ہوئے اشبا ہی اور ماں کو رو رو کر ندھار ہو چکی ہے میں نے باپ سے بھی پوچھا ماں سے بھی پوچھا کہ میرے آقا کیوں محض ہے وہ بولے تو کچھ نہیں لیکن برستی ہوئی آنکھوں سے بتا دیا کہ ہم کب خوش ہیں لیکن سورج ہاتھ کا پتا نہ چلا ہے پھر مجھے مستا کی زبانی صحیح صورت معلوم ہوئی کہ ملا نے میرے خلاف انتہائی گھنانا حضرت آشہ فرماتی ہیں پڑھتے ایک ساتھ میں میں حدت میں مبتلا ہو گئی مجھے بخار ہو گیا کر گھر کے اس حصے میں تشریف لے جانے لگی جس حصہ میں مکمل تنہائی اور خاموشی تھی بادشاہ نے اپنی بیٹی کو گھر کے کونے کی طرف جاتا دیکھا تو گبرا اٹھی کہ کہیں بیٹی میری اپنی جان نہ لے کوئی سنگین فیصلہ نہ کر ڈالے کی آواز آ رہی ہے کبھی کبھی کسی کی چیخ نکل جاتی ہے وہ اپنی ماں کے غم میں فرق الگ میں مبتلا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور آج کرتے اللہ کے رسول اس مسئلے میں اگر آپ زیادہ کبھی کھاتے رہے ہیں تو پیغمبر کو بیویوں کی کمی تو نہیں آجا کو سلاح دے دیجیے سے سجدے میں سرب سجود اسی دن سے مسلے پر اشبار کسی سوال کا جواب نہیں دیتی کسی بات میں بولتی ہی نہیں ہے ہر وقت روتی رہتی ہے اور سیدہ اچھا کرواتی ہے میں سن رہی ہوں آواز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی والدہ کی بھی میرا جی چاہ کے اٹھ کر رسول اللہ کے دامن سے چمک جاؤں اور جی بھر کے رو لوں لیکن پھر میرے سمیت نے میرے قدم روکتے ہوئے رہنمائی کی کہ جس کی عدالت نے اپیل کی ہے وہاں سے فیصلہ تو ہو لینے دے یہ ٹھیک ہے کہ تیرا معلوم تیرے گھر آیا ہے لیکن اس کا دروازہ کھول کر جان ابھی سے قریبیں انصاف نہیں ہے سرکاری روشن کریم آئے آسمان ہو رہا کچھ بولنا پارٹیوں تو بولو تیری پتائی سننے کے لیے آیا رہا ہے حضرت ایسا فرماتی ہے بس اب تو میرے دست کے بندھن ٹوٹ گئے اور بچے ہم نے روتے ہوئے حق کیا اللہ کے محبوب اچھو بسی و حسنی میں اپنا کرتے دل علی ممبزا کے سدور کو سنا رہی ہوں آج میرا وہی حال ہے جو حضرت یوسف کے بعد کا تھا دنیا دار میں اسی کو کہہ دیا ہے جو میرے کردار کو بھی جانتا ہے میرے افطار کو بھی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہوا ہے سالوں کے عالم نے بھی تیرے تیری مثل سپریم کورٹ میں بھیج دی ہے میں بھی اسی کے فیصلے کے انتظار میں ہوں اگر ایسا فرماتی ہے میں نے سوچا نہ معلوم رب العالمین کے حضور سے کب فیصلہ قابل ہوگا یہ ضروری تو نہیں کہ اسی وقت ہو جائے لیکن فرماتی ہے اب میری نظر پڑی رسول اللہ کی زمین اطہر پر تو پسینے کے قطرے پسینے کی بوندے رسول اللہ کی زمین پر اس طرح پر آباد تھی کہ جس طرح موتی بکھرے ہوئے سرپتی تاری ہو گئی جو وہی کے وقت ہوا کرتی تھی اور محبوب کار جا کر تاند لی فرماتی ہے میں کاپتے ہوئے اٹھ بیٹھی سمجھ گئی کہ رابطہ قائم ہو گیا ہے مل گئی ہے ادھر آئسہ کی والدہ بھی قریب آ گئی اب یہ دونوں کم کا ماں بیٹیاں لرزا پرندام ہے فرتے احساس میں کہ عرشے بری سے نہ معلوم کیا فیصلہ ہوتا ہے اور ادھر فراق اور نبوت لرزا پرندام ہے سڑتے وہی میں کچھ دیر کے بعد میرے نے فیصلہ دے دیا کہ تیری شام غم ختم ہو گئی اس لیے رسول کے چہرے پر گزر استعمال کے بجائے راحت اور مسرت کی روشنی نمودار تھی چادر سے رسول اللہ کا چہرہ یوں نمایاں ہوا یوں باہر آیا جیسے بادلوں کی گھٹا سے دوڑنی کا چاند نکل آتا ہے اور فرمایا ابو بکر کی بیٹی میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ عرش بری سے تیری تطہیر کا اعلان ہو گیا اب تعالیٰ نے تیری برات کا اعلان کر دیا میں نے سوچا کہ اللہ نے اپنے معروف کے دل میں میری برات القاع کر دی ہوگی یہ تو مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ میری برات میں اور میرے دفاع میں پوری صورت نازل ہوئی ہے اور اٹھارہ آیتیں اتری اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کہ جس نے آئسا کی حکمت کا اندازہ کرنا ہو وہ ہوشا کے شہر کو دیکھ لے جس کا شور محمد اس کی گھر والی آشا جیسی محفوظ کیوں نہ ہو اور پھر لا جو جگ نے فیصلہ تھا کروں میں فیصلہ دیتا ہوں کہ تیری آنکھوں کا دامن رانا ہے کوئی حد ہے اپنے دامن رحمت سے پوچھ لیے پیٹرول میں گئی اور حج کیا میرے ایمان ہو گئے میری برات کا اعلان تو ہو گیا لیکن کتنی راتیں روتی رہی ہوں کچھ کا مار کبھی تو نمبر ڈال رہی ہوں سے روانہ ہوگا پھر تیرے حجرے میں دائمی بسیرا کر لے گا اور جب حق میں رسول اللہ اٹھیں گے تو تو اپنے آقا کی انگلی پکڑ کر حشر میں اٹھے میرے بھی دوستوں میرا یہ میں بھی جناب صدیقہ کا کوئی آنسر نہیں ہے قیامت تک کہ جب اس کے کردار جناب کوئی انگلی اٹھاتے ہیں تو اس دفاع میں قرآن بولتا ہے کہ تیری پاکیزگی پر نقطۂ فطرت نے شہادت دی تیری پاکیزگی پر نقطۂ فطرت نے شہادت دی تجھے عظمت عطا کی ரசூலுல்லா سامنے کہ ریکارڈنگ چاہتے ہیں تو وہاں انشاءاللہ شاء اللہ کل بات نماز فراری اور کئی نان سوسائٹی کے جماعت خانہ میں تلاوت بھی ہوگی اور مولانا کا بیان بھی ہوگا اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ اچھی میں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں اس سے زیادہ ضرورت ایمانی عطا فرمائے اور کام کی توفیق مرحمت فرمائے اللہ سراج المستقیم اللہ مدلا اسلام مسدین نبی قروب بنا دنور ایمان اللہ اخلاق قرآن خدا وندہ پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا وطن عزیز کو قرآن سنت سے آئین آئی فرما فلسطینی بھائیوں کو الہ العالمین سہونی بربریت سے نجات عطا فرما اور ہمیں خدا وندہ ہمیں اس نازک وقت میں اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ دوش بدوش کفر کے مقابلے میں لڑنے کی تعداد پتا کرنا اور ہم اس کے لیے اپنی حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے آپ ہمارا پانی بند نہ کیجیے ہمیں آپ بھیجیے فلسطین تاکہ ہم وہاں اپنے فلسطینی مجاہدوں کے دوش بدوش اسرائیلی درندوں کے مقابلے میں لڑیں اور علیہ کلمت اللہ کے جذبے کی تسکین کا سامان فراہم کر سکیں اللہ تعالیٰ جہاں کہیں عالم میں انسانیت میں جہاں کہیں دنیا انسانیت میں مسلمان مجنون ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری فرمائے پاکستان کے مقدس شب و روز میں الہ العالمین ہمیں اس کے فیضان سے جھولیاں بھرنے والوں میں شامل فرما ہماری دنیا اور رقبہ کو کامیاب فرما اور ہماری سری جاری جلی فصیح خطاؤں کو معاف فرما وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وعلی آلہ مبارک وسلم